حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقا پڑھائی تو آپ پر سیاہ اونی چادر تھی سنن نز حدیث نمبر 1508